جی میں کل شاید ممکن ہے کہ نہ پڑھا سکوں تو اس لیے میں نے کہا کہ آج پڑھ لیتے ہیں جو شامل نہیں ہو سکے سبق میں تو پھر ریکارڈنگ سن لیں یا امید ہے کچھ دیر تک اگر وہ غالب ہوں تو آ بھی جائیں ویسے تو ہفتے کے دن معمول اکثر طور پر نہ پڑھنے کا ہی ہے آج کل کچھ دنوں سے لیکن کل میرا ایک سفر ہے تو اس وجہ سے اگر موقع ملا تو میں سفر کے دوران ہی پڑھا لوں گا ورنہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے سے دیکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن کل مسترد بلکہ المر کہ لیکن لغت میں اس میں جی مسترق کہیں گے کیونکہ اس میں فائل وہ کہہ رہے ہیں اسم فاعل من وهو اختلال الامر وفساد نظامه ٹھیک ہے اس حدیث کا نام ہی انہوں نے مسترب کر دیا ہے ایسی روایت کو میرا خیال یہ تھا کہ اس روایت کو مسترب کہہ دیں گے اور کرنے والے کو مسترب کہہ دیں گے لیکن انہوں نے اس روایت ہی کو کیونکہ وہ روایت اضطراب پیدا کر رہی ہے تو لہذا اس کو انہوں نے مسترب کہا اور اضطراب کہتے ہیں بہو اختلال الامر امر کے درمیان خلل واقع ہو جانا و فساد و نظامی ہی نظام کا فساد و اصل من اضطراب الموج اس کی اصل یہ ہے کہ ایک موج جب دوسری موج کے ساتھ ٹکراتی ہے یعنی اذا صورت ہر ہو جب اس کی حرکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے بعض بازن اور ایک دوسرے کو لگتی ہیں موج تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کو اضطراب کہتے ہیں تو جب دو احادیث یا دو روایتیں آپس میں اس طریقے سے ٹکرا جائیں کہ جس کا کوئی حل نہ نکلے تو پھر اس کو اصطلاح میں روایت مضطرب کہا جاتا ہے آگے بھی آبی شرف ایو الحدیث کہ وہ حدیث جس کو روایت کیا جائے ایسی شکل میں کہ جو شکلیں اس کی متعارض باب تفاول ہے آپس میں ایک دوسرے سے متعارض ہوں اور ایسی متعارض کے متدافع بھی ہوں کہ ایک دوسرے کو دور کر دینے والی ہوں کچھ ہوتی ہیں متعارض ہیں لیکن دونوں پر بعض اوقات عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے کسی طریقے سے دونوں کو یکجا کر لیا جاتا ہے لیکن اگر ایسی متعارض ہے کہ متدافع بھی ہیں تو ایسی روایات کو مضطرب کہا جاتا ہے بحیث بحای التوفیق بینہا ابدا کبھی بھی ان دونوں کے درمیان آپس میں موافقت نہ ہو سکے توفیق یعنی موافقت نہ ہو سکے تو وہ مسترب ہے پتخن و جمی کو چل کر من متصویر وجوہ اور تمام اعتبار سے <clears throat> وہ ساری کی ساری روایات متساوی ہوں برابر ہوں قوت کے اعتبار سے کہ بحیثو اس طور سے کہ لا ترجیح کو فی اعلخا من وجوہ ترجیح جو وجوہ ترجیحات ہیں اس میں سے کسی بھی اعتبار سے ایک روایت دوسری کے اوپر راجح نہ قرار پائے اور سب برابر ہوں قوت کے اعتبار سے اور آپس میں مخالف ہوں متعارض متدافع ہوں تو ایسی صورت میں ان روایات کو مسترد کہتے ہیں شروع تو تحقق اضطراب لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے ہیں روایات لیکن بہت کم ہے يسمى مستعبی بشرقی حدیث تحق تحقق ہی شرطان تو غور و فکر کرنے سے مسترب کی تعریف مسترب کی تعریف سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شرح اور تعریف سے کہ حدیث کو کبھی بھی مسترب نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے اندر دو شرطوں کا تحقق نہ ہو جائے اور وہ دو کون سی ہیں اختلاف و روایت الحدیث بحیث یمکن الجمع بینہا کہ ایسا اختلاف کے اب ان دونوں کے درمیان جمع ممکن نہیں آپس میں ان ان کا کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں دوسری شرط یہ کہ جی دوسری شرط کہ روایات لا کے تصاویر روایت روایات آپس میں اس طرح سے مساوی ہوں قوت کے اندر کہ بےائشم کی روایت اعلیٰ اخرى کہ دوسری کو ایک کو دوسری کے اوپر ترجیح دینا ممکن نہ رہے اس طرح کی آپس میں روایت کے درمیان مساوات ہو یعنی تصاویر ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اما اذا ترجحت احدى الروايات الاخرى یا ترجحت بہرحال اگر ایک روایت روایات میں سے ایک دوسری کے اوپر راجح قرار پائی اگر ایسا ہو گیا یا او ام جمع بشکل مقبول شکل مقبول کے ساتھ یعنی قبول جو جو شرائط قبول تھی ان کے ساتھ اگر جمع ممکن ہو پائے یا یوں ہو جائے کہ جمع ہو جائیں یا پھر ایک راجع ایک ایک مرجوع ہو جائے حدیث تو پھر حدیث کے اوپر جو استراب کی صفت ہم نے لگائی تھی جو اس کے اوپر لیبل لگایا تھا استراب کا وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم <clears throat> عمل کریں گے یا تو راجح روایت کے اوپر فی حالت ترجیح اگر ترجیح ہو گئی ہے ایک روایت کو دوسری روایت پر او نہمل روایات اور یا پھر ہم دونوں روایت پر عمل کر لیں گے تمام روایت پر حالت امکان الجمعی بہنا اس صورت میں کہ جب ان سب روایات کے درمیان ان سب روایت کا جمع ہونا سب پر عمل کرنا ممکن ہو تو ترجیح کی صورت میں ایک کو ترجیح اور دوسرے پر عمل پھر ظاہر بات نہیں ہو پائے گا کیونکہ پہلی کو ترجیح مل گئی اور پھر اگر اور اگر ترجیح نہ ہوئی سب پر عمل کرنا ممکن ہوا تو پھر ہم سب پر عمل کر کے معاملہ ختم کر دیں گے روایت کو مسترب نہیں کہیں گے اقسام یعنی ہی علاق اسمین مسترب السند و مسترب المتن موقع کے اعتبار سے دو قسمیں بنیں گی ایک سند کے اندر اضطراب ایک متن کے اندر اور سند کا اضطراب اکثر ہوتا ہے یعنی زیادہ ہوتا ہے مستند السند ومثال حديث أبي بكر أبو بكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أراك شبت <clears throat> قال شيبتني هود شيبتني هود وأخواتها جيد حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے پوچھا انہوں نے اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آقا میں دیکھ رہا ہوں شپ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں ہو گئے ہیں ہو رہے ہیں شیبتنی مجھے کر دیا ہے بوڑھا حود سورہ نے اخبات اور اس جیسی صورتوں نے جس میں قیامت کا اور آخرت کا اور غیبات کے تذکرے ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے قالت دار قطنی <clears throat> دار قطنی کہتے ہیں حاضا مزقرب یہ حدیث مزقرب ہے کیوں فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَا إِلَّا مِنْ طَرِقِ عَبِي إِسْحَاقِ کہ یہ روایت صرف ابو اسحاق کے طرق سے ہی بروی ہوئی ہے اور اگلی بات کیا ہے کہ وقدی خطلیفہ علیہ کے فی ہی اعلی نحوی عشرت عشرت اوجہم اس میں علیہ کا جو مرجع ہے وہ ابو اسحاق ہیں کہ اختلاف کیا گیا ہے اس روایت میں کہ ابو اسحاق کے اوپر اختلاف ہوا ہے اس روایت کے بارے میں اعلیٰ دس مختلف طریقوں کے ساتھ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوئی بات نہیں جی ہم نے تو آج ویسے بھی شارٹ نوٹس پہ سبق پڑھ لیا ہے شروع کر دیا ہے انشاءاللہ ابھی شروع ہی ہوا ہے کچھ دیر ہی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ داری خطنی فرما رہے ہیں کہ حاضر من فرینہ ابھی اسحاق کہ ایک تو صرف آیا ابو اسحاق کے طریق سے ہے یہ روایت پھر اوپر سے کیا ہوا ہے کہ ہی ابو اسحاق کے اوپر بھی اختلاف ہے لوگوں کا اس حدیث کے بارے میں کس قسم کا اختلاف نحوی کی اوجہن کے اور دس طریقوں سے روایت آئی ہے من مرسلن بعض نے اس کو مرسل روایت کیا ومن من رواہ موصولا ومن من جعل من مسندی ابی بکر ومن من جعل من مسندی سعد ومن من جعل من مسندی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وغیر ذالک تو اتنے سارے مختلف دس طرق آئے ہیں تو مروات ہو صفاتن اور روات سارے سقا ہیں حضرت عائشہ ہوں حضرت سعد ہوں حضرت ابو بکر تو لا یمکن ترجیح بعض مالا بعض کہ بعض کی بعض کے اوپر ترجیح بھی ممکن نہیں ہے متاثر متاظر اور جمع بھی متاظر ہے تو اس لیے یہ مسترب ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے مسترب مانا ہے اب یہاں پر اس کا اختلاف اس طرح سے ہے کہ اس سے کوئی شریعت کا حکم تو ویسے ثابت نہیں ہو رہا کہ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو میں آپ کو بوڑھا دیکھ رہا ہوں اور حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے حود نے تو یہ تو ایک فضائل کے کے باب باب کی کی کتاب فضائل ایک حدیث سے ہی جا سکتی ہے لیکن چونکہ اس میں اتنے سارے لوگ اور ہیں صرف یہ ابو اسحاق کے طریق پر ہی اب ایک ہی ایک ہی طریق ہو اور پھر کبھی وہ موصول بن جائے کبھی مسند بن جائے کبھی وہ مسند کیا کہتے ہیں مرسل ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہاں اگر طریق مختلف ہوں اور پھر کسی کسی طریق سے مسل آ رہی ہو کسی طریق سے موصول آ رہی ہو تو چلے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن طریق ایک ہو راوی ایک ہو اور پھر آگے مختلف ہو رہے ہوں تو اس میں ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے اسی لیے ایسی حدیثوں کا نام مسترب رکھا کہ اضطراب آ جاتا ہے کہ اب کس کو مانے سارے راوی سارے ہیں صحابہ میں سے ہیں لیکن وہ تو پیچھے جو ابو اسحاق جس طرح بیچ میں آ رہا ہے کہ ان کی ممکن ہے ان کی وجہ سے یہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو کہ ان کا حافظے میں رہ گئی ہو کبھی بھول گئے ہو یا کچھ بھی ہو گیا ہو it be anything so اس لیے ہم اس کو اس حدیث کو ہم مسترد کہہ کر تو اس پر ہم عمل نہیں کریں گے خیر یہ عمل کے بعد میں سے ہے بھی نہیں لیکن اچھا جی آگے چلتے ہیں مستعب المتن کہ مثال ہوں مورواہ ترمیزی عن شریک عن ابی حمزت عن شعبی عن فاطمت عن فاطمت بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة فقال ان فی المال لحقا تو فرمایا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا زکاة کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ان فی الماری حق سوز زکات کے مال کے اندر حق ہے فمین ہم من روا کا روا مرسن کا مرجع کون ہے روات الحدیث باقیوں نے کئیوں نے یعنی آخر تک پہنچ کر کسی نے اس کو مرسل روایت کیا کسی کسی نے اس اس کو کو سے لیکن ابو اسحاق تک یعنی ابو اسحاق پر زیادہ اختلاف ابو اسحاق پر ہو رہا ہے کیونکہ صنعت ایک ہی طریق سے آ رہی ہے اور بعض نے ابو اسحاق والی روایت کو ہی لے کر مسل بیان کر دیا بعض نے ابو اسحاق ہی والی روایت کو لے کر ہاں مطلب یوں سمجھ لیں اس کو کہ ابو اسحاق والی روایت کو کسی نے مرسل بیان کر دیا کسی نے یعنی اضطراب اور زیادہ ابو اسحاق کی صنعت کے اوپر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اصل میں تو ان سے ہوا لیکن ظاہری بات ہے پھر ان سے حدیث آگے اوپر کو بھی تو چلی ہوگی تو جن کو ابو اسحاق نے اس طریقے سے روایت کیا کہ یہ مرسل ہے انہوں نے مرسل بیان کر دیا جنہوں نے ابو اسحاق سے روایت کو اس طریقے سے لیا کہ یہ مرسل نہیں تھی بلکہ یہ مسند تھی تو تو اس اس لیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ امام ترمیدی نے اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے اور ابو داؤد نے اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے تو جی مسترب المتن ومثاله ما ہوں الترمذي عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه حدیث سے پڑھیے تھا تو کہتے ہیں کہ سوال ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکات کہ مال میں البتہ حق ہے سوائے زکات کے تو ورواه ابن ماجہ من هذا الوجه بلفظ کہ لیس فی المال حق سوى الزکاتی پہلی روایت میں کیا تھا کہ ان زکات ابن ماجہ اب روایت بیان کر رہے ہیں کہ لئی سفل مالی حق کہ مال میں کوئی حق ہے ہی نہیں سوائے زکات کے اب یہ تو دونوں بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہاں پر ان ن فلم زکات یہاں لئی سفل مالی حق تو علاقی کہتے ہیں کہ اس طرح تعبیر کے ہے نہیں یہ ایک ایسا استرام ہے جی تو یہ ہو گیا متن کا متن کا تو واضح ہو گیا کہ ایک ایک, میں جو ہے وہ ایک چیز کے کی نفی ہے ایک میں ایک چیز کا اس بات ہے تو یہ ایک اس طرح پایا گیا ہے اور صنعت کا اس طرح اس طرح تھا کہ ہم اس کو کس اعتبار سے اس کو مرسل مانے اس کو اس کو موصول مانے اس کو کس کی مسند مانے ساتھ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے سے کس کی مانے اچھا الاضطراب کس سے واقع ہوتا ہے یہ اضطراب کون لوگ ہیں جن سے یہ اضطراب واقع ہو جاتا ہے قد من راب واحد على الحیث مختلف بعض اوقات اضطراب ایک راوی سے واقع ہو جاتا ہے بئی طور کہ وہ ایک حدیث کو مختلف اوجہ مختلف وجوہات مختلف طریق سے بیان کر دیتا ہے کبھی کہہ لیں یا مختلف صورتوں سے بیان کر دیتا ہے ایک ہی راوی ہو وقت یہ من جماعت کبھی ایک یہ اسراب ایک جماعت سے واقع ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک حدیث کو بیان کرتا ہے کرتے وجہ اس طور سے کہ یخالف روایت الاخرین کہ جو باقی لوگ ہیں ان کی وہ روایت کو مخالف ان کی روایت کے مخالف وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کبھی ایک جماعت ہوتی ہے ہر راوی دوسرے راوی سے مختلف حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی راوی ہوتا ہے لیکن وہ کبھی وہ کچھ کسی مجلس میں وہ روایت اس طرح سے بیان کر دیتا ہے کسی دوسری مجلس میں وہ روایت اس طرح سے بیان کر دیتا ہے جیسے بھی ہم نے ابو اسحاق والی مثال پڑھی تھی کہ ابو اسحاق والی روایت ترمیزی بیان کرتے ہیں تو کچھ اور بیان کرتے ہیں داؤد بیان ابو داؤد میں آتی ہے تو وہ اور طریقے سے بیان ہوتی ہے تو باقی راویوں پر شک نہیں ہوتا ابو اسحاق کے اوپر شک ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں اور بھی مختلف کلوز کہہ لیں وہ ہیں ان کے اوپر تو اگلی بات کہتے ہیں کہ سبب سببل مسترف مسترف کے ضعیف ہونے کا سبب کہ ظاہری بات ہے کہ ان الاضطراب بعدم ضبط کہ راویوں کے ضبط کے معدوم ہونے کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بتلاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو ضعیف مانیں گے کہ اگر ایک ہی راوی پانچ مختلف طریقے سے بیان کر رہا ہے یا وہ روایت پانچ چھ لوگوں میں اس طرح مختلف انداز میں بیان ہو رہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صحیح طریقے سے یہ ضبط نہیں ہوئی جبھی تو اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو چاہے وہ راوی اگر ٹھیک بھی ہیں لیکن اگر وہ آپس میں اس قدر وہ ہے متعارض روایات ہیں اور کسی کو بھی وجہ ترجیح نہیں مل رہی ہے ہے بھی نہیں اور راوی بھی سارے ایک جیسے ہیں قوت کے اعتبار سے ہونے میں تو پھر ہم اس کو مسترب مان لیتے ہیں کہ اب یہاں پر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اصل چیز ہے کیا تو لہٰذا مسترب کر کے اس کو ہم فی الحال کوئی عمل نہیں ہوگا اس کے اوپر اشر المصنفاتی تھی کتاب میں مختلف فی للحافظ ابن حجر جی آگے پڑھنا ہے جی یا یہاں تک کافی ہے ایسا کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے ممکن ہے کہ یہ ختم ہو ممکن ہے نہ ہو کیونکہ مجھے خیر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے بارہ دیکھتے ہیں دس پندرہ منٹ اور پڑھ لیتے ہیں مجھے پھر ایک جگہ جانا ہے تو اتنا ٹائم ہے میرے پاس ابھی پندرہ ایک منٹ اور میں ٹائم دے سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم المصحف تعریف لغت اسم اسم مفعول من میں یہ مفعول ہے تصحیف سے صحف تصحیفا وهو صحیفہ کے اندر اگر خطا ہو جائے لکھائی صحیفہ سے مراد لکھائی ریٹن کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے صحافی سے صحافی ہے من بہوا وہ وہ ہوتا ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز کو کتابت کہتے ہیں کتابت کی قراءت میں غلطی کر دے بہو میو غلطی کر دے قراءت صحیح کا بعض الفاظی ہے اور وہ اس کے بعض الفاظ کو تبدیل کر دے بے سب خطا ہی فی آتی ہے بسبب اس کے پڑھنے میں غلطی کرنے کے سب تغیر فی الحدیث اصطلاحی حدیث او عمان اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کسی بھی کلمے کی تبدیلی ما روا حقیقات اس طریقے سے کہ جو سقہ راویوں نے جس طریقے سے حدیث کو روایت کیا ہے اس سے ہٹا کر لفظ ہو یا تغیر وہ تغیر لفظی ہو یا معنی کے اعتبار سے ہو جو سقہ نے روایت کی ہے اس سے ہٹ کر کسی بھی کلمے کے اندر تبدیلی کو تو اہمیت ہو و دقت ہوا فن جلیل بہت عظیم گہرا فن ہے وطن کن اہمیت ہو فی کشبار اور اس کی اہمیت بڑی واضح ہو جاتی ہے خطاؤں یعنی غلطیوں کو کھولنے میں اللہ کی وقاعت کی بعض الروات کہ وہ غلطیاں کے بعد راوی ان میں پائے گئے ہیں ان غلطیوں کو کرتے ہوئے تو اس لیے اس فن سے وہ غلطیاں کھل جاتی ہیں مینما ین حضو فی آبا ہل محمت الحزاق من الحفاظ قدار قطنی اور سوائے اس کے نہیں کہ اس بڑی مہم کی چادر یا کہتے ہیں تو خیر وہ بھی ٹھیک ہے بڑی چادر قبا جسے کہتے ہیں تو اس بڑی مہم کی قبا کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں کون الفاق الفاظ الحفاظ فاض حدیث میں سے بڑے بڑے ماہر جیسے دعوے قطنی تقسیمات الروح قسم العلماء الى علمافلا تقسیمات تین قسموں کے اندر مصحف کو علماء نے تقسیم کیا ہے کل تقسیم اعتبار اعتبار ہر تقسیم اپنے اعتبار سے ہے کا حاضر تقسیمات اور ہم ابھی آپ کو پیش کرتے ہیں یہ تقسیمات حاضر ہیں آپ کے لیے یہ تقسیمات قلع کا جار مجر متعلق ہوگا محضوف کے کسی کہ ہم حاضر کرنے لگے ہیں آپ تک اچھا جی پہلی بے اعتباری کی کی موقع کے اعتبار سے یعنی قسم بھی اعتباری مئو کی اچھا تقسیم اور قسم اس میں کیا فرق ہے قسم اور تقسیم قسم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کیٹاگرائز کر دیں ڈیوائڈ کر دیں ون ٹو تھری فور الف با دال کے اندر اندر تقسیم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ایسا ڈیوائڈ کریں کہ پھر اس کی آگے سب ڈویژنز ہونی ہوں آپ نے الف با جیم میں تقسیم کر دیا پھر الف کی آگے تین قسمیں ہیں ایک قسم ہے دو قسمیں ہیں پھر با کی بھی اور جیم کی بھی اور اسی لیے انہوں نے سلاستی تقسیمات کہا کہ ہر تقسیمات کے اندر پھر مزید آگے سب ڈویژنز ہیں بے اعتباری موقعی ہی یعنی قسم المصحف بے اعتباری موقعی ہی الا قسمین وہما دو قسموں پر ہیں موقع کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں تصحیف فی الاسناد و مثال حدیث شعبت عن عظام ابن مزا مرا مراجم مزا جی آپ کی کتاب میں مراجم ہی ہے پہلا والا شعبہ عن العوام بن مراجم ٹھیک ہے تو وہ غلطی یہ ہوئی کہ جی ابن معین فقال عن العوام بن مزاحم تو وہ جو زال کا نقطہ تھا وہ جیم پر آ گیا اور وہ راک بن گئی زال ختم ہو گیا را بن گئی تو یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی صنعت کے اندر ایک غلطی ہوئی تو اس لیے اس کو تصحیف کر دیا تصحیف ان فل اسناد موقع کے اعتبار سے تصحیف ان فل متن کہ مثال اس کی حدیث زید بن ثابت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجارا فی المسجدی کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں پناہ لی کا مطلب یہ ہوتا ہے صحفہ صحفہ ابن ابن لہیعہ نے اس کی تصحیف کی فقال احتجام فی المسجد کہ مسجد کے اندر آپ نے پچنے لگوائیں فرق آ گیا صرف ایک تھوڑے سے نقطے کے ساتھ اور تھوڑے سے لفظ کے ساتھ را کو میم میں تبدیل ہو گیا یہاں پر اچھا دوسری قسم کیا ہے یہ تو پہلی قسم ہوگی اعتبار موقع کے اعتبار سے دوسری تقسیم بعتباری منشئی وہ یہ قصیب میں اعتباری منشا الا قسمین ایزن پھر دو قسموں پر منشا کے اعتبار سے بھی بہما اور وہ یہ ہے کہ تصحیف بسر وهو الاكثر ای يشتبه الخط على بصر القاری کہ خط جو ہے لکھائی وہ قاری پڑھنے والے کی بسر آنکھ میں مشتبہ ہو گئی مطلب اس میں اس کو نہیں احتجا کہتے ہیں پناہ لینا کو ایک دفعہ دوبارہ بھی دیکھ لیں حجر سے تو کہیں نہیں ہے حجر بھی پتھر کے ویسے تو کہتے ہیں دیکھ لیں گے میں اس کو ایک دفعہ میرے ذہن میں تو اس وقت پناہ ہی اس کا مطلب آ رہا ہے لیکن ایک منٹ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں چونکہ ایک چیز إحسجر الحجر تسلیس الحاء حجر پتھر کی معنی احجر تحجر استحجر احتجر احتجر کا مطلب لکھتے ہیں کہ حجرہ بنانا احتجر شعی اپنی گود میں لینا اور بھی اگر سلا آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا پناہ لینا تو یہاں پر چونکہ سلا بھی نہیں آ رہا لیکن بسا اوقات سلا نہ بھی آئے تو بھی لیکن اس میں واضح مطلب حجرہ بنانا ہے تو حجرہ بنانے کا مطلب ہے کہ مسجد کو بنایا آپ نے ہو سکتا ہے پتھر لگانا بنانا حجرہ بنانا لیکن یہاں پر احتجاج میں حجروں کی حجرہ سے اور اس کے دونوں مطالب بن سکتے ہیں کیونکہ لیکن اگر بہی سلا ہوتا تو پھر پناہ لینے کا مطلب زیادہ واضح تھا لیکن یہاں پر بہی سلا نہیں ہے اس لیے اس کا امکان زیادہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ مسجد بنائی یا مسجد میں پتھر لگوائے یا تعمیر کی اس کی بہرحال یہ ایک حدیث کی بات ہے تو اس کی ہم دوبارہ سے مزید تحقیق کر کے اس کا ترجمہ کر لیں گے لیکن اس میں دونوں استعمال ہمارے پاس لغت کی اعتبار سے تو موجود ہیں <coughs> ہم اس کو بھی تحقیقی طور پر کچھ نہیں کہتے دونوں مطالب ہو سکتے ہیں تحقیق کر کے انشاءاللہ کریں گے اگلی بات تو کہتے ہیں کہ احتجاج فی المسجد اور صحفہ ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد Mm-hmm. <clears throat> اچھا جی دوسری صورت کیا ہے کہ بے اعتباری منشا ہی وین قصیب و بے اعتباری منشا ہی الا قسمین منشا کے اعتبار سے منشا کہتے ہیں موقع مصدر یعنی جائے پیدائش بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ, کہ وہ غلطی کس وقت کس مقام پر کس جگہ سے پیدا ہوئی یوں کہہ لیں تو اس کہ بہو الاکثر اور یہ اچھا تصحیف و اس کی بھی اگلی دو قسمیں ہیں کہ پہلی قسم تصحیف و البصر بہو الکثر اور یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے جی اوریجن الخط على بصر القاری کہ خط جو ہے وہ قاری کی آنکھ میں مشتبہ ہو گیا قاری اس کے پڑھنے والے کی کی سائٹ میں وہ تھوڑا سا مختلف اس میں اشتباہ آ گیا لردا عطیل خط یا تو خط یعنی جو رائٹنگ تھی وہ خود ہی اتنی زیادہ ردی ہو گئی تھی ردی سے مراد بہت کمزور تھی اور وہ آدمی ہی یا اس کا نقطہ نہیں تھا کوئی تو اس کی وجہ سے اس کو شک پڑ گیا اشتباہ پڑ گیا اس کو یہ تو بسر کی ہو گئی تصحیح مثال منسام رمضان بن شوال کہ جس نے روزے رکھے رمضان کے اور پھر اتباع کی انہی روزوں کی چھ چھ روزوں کو آگے مزید اس نے چلایا شوال کے مہینے میں سے صحفه ابو بكر الصولي فقال من صام رمضان واتبع شيئا من من شوال تو ستا کو انہوں نے شیئا کر دیا فصحف ستا الى شیئا ایک إيه، تو یہ صورت بنتی ہے بصر کی تصحیف تصحیف السمع ای تصحیف کہ من شاؤه رضا اہو السمع من شاؤه رضا اہو السمع کہ جس میں منشا رسل سماعت کی کمزوری ہو او بعد سامع یا سامع بہت دور تھا او نحو ذالک یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہو فتشتبہ علیہ بعض الکلمات پس اس کے اوپر بعض کلمات کیا ہو جائیں مشتبہ ہو جائیں لکونها على وزن وزن صرفی على وزن صرفی واحد بوجہ ایک صرفی وزن ہونے کے وہ کلمات مشتبہ ہو جائیں مثال حدیث مروی عن عاصم الاحمل صححه بعضهم فقال عن واصل الاحدب اصل میں تھے عن عاصم الاحمل اور ملتے جلتے صرفی اوزان کو انہوں نے کہہ دیا واصل الاحدب تیسری قسم بے اعتباری لفظ ہی او معنی معنی یا لفظ کے اعتبار سے قسم بے اعتباری لفظ ہی اور مانا پھر دو قسموں پر ہے لفظ اور مانا کے اعتبار سے تصحیف تصویر کا کل کہ لفظ کی تصحیف ہو جائے وہی ہے جس کی ہم نے پہلے مثالیں بھی پڑھ لی ہیں کہ کوئی لفظ تبدیل ہو گیا کوئی نقطہ تبدیل ہو گیا کوئی زیر زبر کا فرق آ گیا کوئی بھی کلمہ لفظ دوسری اس کی لفظ اور معنی میں دوسری ویسے یہ تین تقسیمیں ان میں آپس میں اشتراک بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ تین بالکل الگ الگ ہوں آپس میں ان کے اندر کچھ مماثلت کہیں نہ کہیں پائی جا رہی ہے اس لیے باقاعدہ طور پر ان کو ایسی تین تقسیمات کہنا کہ جو ہر ایک سے الگ الگ اور مختلف ہوں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے ہر کسی نے اس کو اپنے وضاحت کے لیے تھوڑا سا اس کو پھیلا دیا ہے رابی راوی راوی المصحف الفظ اللہ یوتی کا کہ المصحف اللفظ جو مصحف ہے جس سے غلطی ہو رہی ہے وہ باقی رکھ دیتا ہے لفظ کو اس کے حال پر ہی لیکن یو تفسیرا اس لفظ کی تفسیر کرتا ہے ید الحین طلاقت کرتا ہے اس کی وہ تفسیر کہ اس نے اس کے ایسے معنی کو سمجھا ہے فہم مانا فہمن غیر مراد جو مراد نہیں ہے وہ تفسیر ایسی کرتا ہے کہ جو اس لفظ سے مرادی نہیں کی جا رہی وہ اپنی طرف سے اس کی ایک اور تفسیر کر دیتا ہے لفظ تو اسی طرح رکھتا ہے تفسیر اس کی اپنی طرف سے کر لیتا ہے تو یہ تفصیل فلمانہ ہوگی جیسے قول ابی موسا العنزی ابو موسا العنزی کا قول ہے کہ نحنو قوم نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ ہم ایسی قوم ہیں جس کو بہت شرف ہے ہم عنزہ قوم میں سے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ہماری طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے ایرود بیداری کا حدیث کہ وہ اس سے اس حدیث کو مراد لے رہے تھے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عنازہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اچھا اب عنازہ تو لفظ ہے فتبہ ہما باغی تفصیل آ رہی فتبہ ہم انہ صلی اللہ قبیلتہم ان کو وہم ہو گیا کہ حضور اسلام نے ہمارے قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے ہم کیونکہ ہم آنازہ قبیلے کے لوگ ہیں تو آنازہ قبیلے کی طرف وَإِنَّمَا الْعَنَزَةُ ہونا حالانکہ آنازہ اس جگہ پر الحرباتو وہ نیزا ہوتا ہے کہ تم سب بین یدی مسلی جو مسلی کے سامنے گاڑ دیا جاتا ہے جسے ہم سترا کہتے ہیں تو وہ سترے کے طور پر تاکہ لوگ آگے سے گزر سکیں وہ آپ نے اس کو وہاں رکھا تو اس حدیث کے اندر جو آنا کا لفظ استعمال ہوا وہ اس کے قبیلے کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کا لفظ ہی معنی مراد تھا یہاں پر تو اس نے اپنی طرف سے حدیث بیان کی اور وضاحت اپنے قبیلے کی طرف کر دی تو یہ بھی تصحیف ہو گئی کے لفظ سے غیر مراد لیس اس انہوں نے جی ہاں۔ چلیں بس اس کو ختم ہی کر لیتے ہیں تقسیم الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر کی تقسیم الحافظ ابن حجر حجر ان تقسیم حافظ ابن حجر نے ایک اور تقسیم بھی کی ہے فضا قسمین وہما اور دو قسمیں اور بیان کی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ المصحف کہ ایک انہوں نے مصحف اور ایک محرف کی ہے بہوا ماکان فی نسبت الى نقط الحروف مع بقائی صورت الخط اگر خط کی ظاہری صورت باقی ہے صرف حروف کے نقطوں میں تبدیلی آئی ہے تو پھر کیا ہے یہ مصحف ہے اور محرف اس وقت ہوگی کہ ہوا ما کان تغیر فیہ بالنسبت الى شکل الحروف بقاء صورت الخط دوسری صورت یہ ہے کہ خط کی صورت تو باقی رہے لیکن حروف کی شکل تبدیل ہو جائے اگر نقطوں کی نقطے تبدیل ہونے سے لفظ تبدیل ہو رہا ہے مصحف اور اگر حروف خط وہی ہے حروف تبدیل ہو رہے ہیں اس کے اندر زیر زبر بھی حروف کے اندر ہی آتی ہیں اور بہت ایسی چھوٹی سی تبدیلی کے ظاہری خط وہی ہے اور ایک آدھ بیچ میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو محرف کہہ دیتے ہیں کہ یہ تحریف ہے یہ مصحف نہیں ہے یہ محرف ہے تحریف ہو جاتی ہے خالی تصحیف کے راوی کیا راوی کے اندر تصحیف جو ہے یہ عیب لگا دیتی ہے اذا صدر تصحیف من الراوی نادرن اگر تو نادر کبھی کبھار یہ تصحیف پائی جائے القلیل الخلیل اس لیے کہ کوئی ایک بھی سالم نہیں ہے محفوظ نہیں ہے خطا اور تصحیف قلیل سے تو یہ کسی کے ضبط میں عائب نہیں لگاتی اگر کبھی کبھار کسی سے کوئی نقطہ بھول چوک ہو گئی ہے کوئی زیر زبر نقطہ کوئی ایک آدھ لفظ لفظ سے مراد ایک آدھ تو خیر ہے فیضا اکثر ظالی کا من ہوں اور اگر یہ بات کسی سے بہت زیادہ صادر ہونے لگ جائے کرے فائن ہو یک دہ ضبط ہی تو پھر یہ اس کے ضبط پر عائب لگاتی ہے وہ یہ دل والا خفت ضبط ہی اور اس کے ضبط کی خفت یعنی کمی پر دلالت کرتی ہے ورنہ لئی سہادا ورنہ لئی سمین اہلی حاضر شان اور یہ بتاتی ہے کہ یہ آدمی اس شان کے قابل نہیں ہے یعنی حدیث کی روایت کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ اکثر غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں تو اس لیے اس کے یہ حافظے میں ہے یا اس کے کوئی عدالت میں ہے کوئی مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں السبب فی وقوع الراوی فی تصحیف الکثیر تصحیف کثیر کے پائے جانے کے سبب کیا ہیں راوی کے اندر غالب ما یکون السبب فی وقوع الراوی فی تصحیف ہوا اخذ الحدیث من بطون الكتب بسرح زیادہ جو وجہ ہے نا وہ ہے کہ حدیث کو حاصل کرنا کتابوں اور صحف صحائف سے نوٹس نوٹس سے اور کتابوں سے حدیثوں کو لینا و تلقی ہی عن شیوخ والمدرسین اور شیوخ اور مدرسین سے ملاقات نہ کرنا یعنی حدیث کو لینے کے لیے خود کسی کے پاس جا کر یعنی سینہ بسینہ یا آمنے سامنے بیٹھ کر علوم حاصل نہ کرنا بلکہ کتابیں اور نوٹس اور ان چیزوں سے حدیث کو لے لینا ولی کا حضر العمت من الاخذ حدیث شان ہوں اسی لیے علماء نے آئمہ حدیث نے منع کیا ہے حدیث کو حاصل کرنا یعنی حدیث پڑھنا ایسے لوگوں سے جن کی یہ شان ہو جن کا یہ معاملہ ہو شان معاملہ ہو کہ انہوں نے ان کا کوئی آگے استاذ نہیں تھا انہوں نے خود کتب بینی سے حدیثیں لے تو اس ایسے لوگوں سے مزید آگے پڑھنے کو منع فرمایا ہے حدیث لینے کو وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي اور کہا گیا ہے کہ صحفی سے حدیث نہ لو اي لا يؤخذ عمن اخذه من الصحف یعنی نہ حاصل کرو حدیث اس شخص سے جس نے خود حدیث حاصل کی ہو صرف صحف سے کتابوں سے فون نوٹس وغیرہ ان چیزوں سے اشر المصنفات للدار اصلاح للخطابی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر اب اگلے ہفتے پڑھیں گے اگر کل موقع ملا تو پڑھ لیں گے مگر نہ ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ